سب سے عظیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن پاک تو ہر ہر چیز کا ایک ادب ہے قرآن پاک کے اوپر حدیث مبارکہ نہ ہو حدیث مبارکہ کے اوپر کوئی شفا کی کتاب نہ ہو اس طرح سے سستی بار کلام سب سے اوپر ہو اس کے بعد حدیث اقبال اگال کروں پھر اس کے بعد تفاقی اور فرقہ ایسے ہی کسی بھی دینی کتاب کے اوپر چشمہ قلم ٹوپی کوئی چیز میرے گھر دیکھتا ہے ادب سے ہی راستہ ہوتا ہے تو روپل عشق کل لوگ آدت ہمارے لوگ فرماتے تھے ابھی سوا آٹھ کے قریب شروع کر دیے ہیں فرماتے تھے کہ اللہ کا راستہ کل کا کل ادب ہے کل رشتے ہندو لوگ ادب مولانا انور شاہ کشمیری علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کتاب منگوا کر نہیں پڑھتے تھے بلکہ جہاں کتاب ہوتی تھی وہاں جا کے پڑھتے تھے اور کتاب کے آگے ایسے بیٹھتے تھے جیسے شہر کے آگے بیٹھے کتاب کے محلے میں تاج ہے تو یہ ادب ادب کی جو باتیں ہیں ان سے ایک دیہاتی سے آدمی تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے دریا کی سے تو جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وضو کے لیے اس سے کچھ تھوڑا سا ہٹ کے کچھ اوپر کو ایک دیہاتی وضو کر رہا تھا اس نے دیکھا امام صاحب کو کہ وضو کر رہے ہیں تو وہ اٹھ کر ان سے نیچے کی طرف آ گئے تاکہ میرے مدو کا پانی امام صاحب کو نہ جائے امام صاحب کے وضو کا پانی مجھے جائے تو بعد میں کسی نے دیکھا کہ ان کی بخش ہو گئی تو پوچھا بھائی کیسے بخش ہوئی کہا کہ بس یہ ادب اللہ تعالیٰ کو پسند آئے کہ میرے پیارے کا ادب کیا آپ نے آپ کا معاملہ بھی لیا ادب بڑی چیز ہے لیکن ادب کو بعض لوگ اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں جس سے بدتیں پیدا ہو جاتی یہ بھی بات ہے حدود شریعت کا کے دائرے میں ہو ایسا نہ ہو کو پیر کو خدا کا درجہ دے دیا جیسے آج کل ہو رہا ہے نبی کو خدا کا برابر سمجھ لیا نویدہ یہ ادب تھوڑی مشہور ہے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب جو ہے راحت رسانی کا نام راحت رسانی اصل ادب کیا ہے راحت رسانی اسی لیے یہ اصول ہے کہ شیخ اگر کچھ لکھ رہا ہوں تو اپنا سایہ اس کے لکھنے سے نہ پڑنے لکھنے کا ادب کیا ہے ادب یہ ہے کہ اگر پایا اس پہ پڑا تو اس کو لکھنے میں دشواری ہے تو یعنی کہ ہمارے کسی ہال سے کسی فیلڈ سے کوئی بات کسی کو تکلیف نہ پہنچے ایزا نہ پہنچے اصل ادب یہی ہے ہاں جی، ایک دیہاتی تھا اور حضرت رہنے علیہ کہ جوتیاں زبردستی لینے لگا حضرت نے حضرت بھی اجنبی آدمی سے خدمت نہیں لیتے تھے اب وہ زبردستی جو ہے لینا چاہ رہا تھا تو نہیں دے رہے اس نے ایسے کھینچ کے جو بغیر ہے کیا تو گزتا آواز رہیں ہاں، کوئی گاڑی واڑی نہیں اچھا کوشش کروں گا کہ اپنی آواز کو سے زیادہ تگڑی نکالوں کئی سالت کے علیہ وسلم تقسیم ہوا ہے اور آدھا عشق رسول شیطان نے جو ان کاموں میں لگا دیا جو سنتے ہیں ان کو تو پامال کر رہے ہیں اور جو بالکل ہی غیر دین ہے اس کو دین سمجھ کے کرنا ہم اللہ کو کا شکر ادا کریں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو حق پہ چلنا اللہ کا فضل ہوتا ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو معلوم نہیں ہم بھی انہیں لوگوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچایا ایسی گمراہی سے اچھے اشعار میرے مرشد سیدی سندی مہیبی و محمودی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب احمد لالے کے ہیں سنوان ہے کا میراج عشق میراج عشق حضرت والا نے یہ اشعار اس وقت کہے کہ جب حضرت کی عمر مبارک تقریباً اٹھارہ برس کی اٹھارہ برس کی عمر کے اشار ہیں اور اشعار میں پہلے بتاتا رہا ہوں کہ ایک وہابی چیز ہوتی ہے اللہ کے جو اشعار ہوتے ہیں اب کوئی زبردستی لکھنے بیٹھے سوچ سوچ کے وہ تو نہیں ہوتے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت ہوتا ہے یہ اس وقت حضرت پھول پوری علیہ جو ہمارے حضرت کے شہر تھے پھول پور جنگل میں حضرت پھول پوری اللہ علیہ کا گھر اور مسجد تھی ڈیلیوری کے قریب اور بڑے سخت حالات میں ہماری حضرت میں اپنے شہر کے ساتھ تقریباً اٹھارہ برس صوبت اٹھائی وہاں حضرت پھول پوری اللہ علیہ کو کہیں ایک نواب صاحب نے بیان کی دعوت دی تھی اس بیان کے وقت یہ اشار حضرت نے سنا باغ میں رہوں روز و شب باغ ہیرنگل میں وہ دونوں آگے کیا شب کوئی انسان کوئی چیز لے کے دنیا سے نہیں جائے گا ہاں اللہ کی محبت کا غم وہ دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے قبر میں بھی کام آتی ہے اور نشر میں بھی کام آتی ہے رہوں روز گر کے بھاگے جہاں گے ہم میں کروں ہر طرح کی نیام میں اثر پلی ہر قدم میں میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت سن نہیں ہے بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے وہ نواز صاحب گھر میں بہت بڑا اور خوب خوش نما باغ وغیرہ سب چیز سے وہاں کے منظر بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے یہ گملوں کے جرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کے مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر قرب جانے پارا نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے فضا ہے گلستان نہیں ہے دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل تو یہ فضا یہ باہر ہے بہار ہماری بہار نہیں ہے ہماری بہار تو اللہ کی یاد ہے کل کی بہار اللہ کی یاد ہے دوستوں اللہ دیدی کہ اللہ ہی کر مہینے نوٹ کروں اللہ تعالیٰ نے خبردار کروا دیا اللہ اما اور آپ یہ تین تین سے تمبی ہے کہ خبردار ہو جاؤ میرے فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کی کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر غور سے سنو کان کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا ہوا بنایا چیز کی شکل میں تیز کی شکل میں کہ زیادہ سنو بولو تم تو تیز کی تیز کانوں کی جو تیز ہے یہ اس لیے ہے کہ اس سے دین کی بات اللہ کی محبت کی بات کان میں سنو اور یہ دل کے اندر اتار دے ہاں یہ تیز ہے دل کا راستہ ہے دل سے یہ دل کے اندر کان سے درامد ہوتی ہے اللہ کی محبت کی باتیں اللہ کی محبت کی باتیں تو فرما دیتے کہ اللہ مانی کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر غور سے اس بات کو سنو اللہ دلی گلی اللہ ایک اسماعین حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان ملتا ہے تو یہ ترجمہ غلط ہوگا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے ذکر سے بار معنی ٹھیک ہے کہ اللہ ہی کے ذکر سے یہ اطمینان ملے گا فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملے گا تو یہ ترجمہ کامل نہیں ہے اللہ ہی کے ذکر وہ چیز ہے اللہ ہی کی یاد وہ چیز ہے یعنی کہ اس کے سوا کوئی شے کائنات کی نہیں جس سے اطمینان ہو اللہ مری اللہ تت ملو اور کہ کے آنے ٹھیک ہے یعنی جب تک اللہ کی یاد میں اتنا دور نہ جائے جیسے فرمایا کہ کما ان سم فل ماں لا بل ماں مچھلی جو ہے جب پانی میں اس کو ڈالو تو اگر اس کو سر تھوڑا پانی سے باہر نکلا ہو مچھلی چین پائی کبھی مچھلی نہیں تڑپتی رہی تھوڑا سا دم کا حصہ باہر نکال دو پانی تڑپتی رہی تو جب تک پوری پانی کے اندر غرق نہیں ہو جاتی مچھلی کو چین دینا ایسے ہی ہم جب تک اللہ کی یاد میں بالکل غرق نہ ہو جائیں اللہ کی یاد میں غرق ہونا کیا ہے یہ نہیں کہ آپ تصویر لے کے ہو ہی نہیں رہا بلکہ اللہ کی یاد میں غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سر سے لے کر پیر تک کوئی اور کوئی بال بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ یہ ہے اللہ کی مکمل کامل یاد اور رس ہونا اللہ کی یاد میں اگر کوئی بے جانے بہارا نہیں ہے اگر کوئی بے جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے ہے گلستان نہیں ہے تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری تمہیں سے ہی جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری ناری مانے تو سبھی یعنی اللہ ہی نہ ملے تو جنت بھی بیکار ہے دوستو کو اللہ والے جنت کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ جنت محلے دیگارے ہلائی ہے وہاں محبوب حقیقی کا دیدار ہوگا اگر جنا اور نعمتیں بھی ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے وہاں دوستو اپنے محبوب کا دیدار ہے محبوب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے وہاں کہ اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا تو جنتی اس میں ایسا ہو جائیں گے کہ جنت کی کسی نعمت کوئی نعمت یاد نہیں ہاں۔ تو اور جو عاشقین ہوتے اللہ کے وہ جنت کی اسی لیے مانگتے ہیں کہ وہاں اپنے محبوب کا دیدار تم سے ہے جنت بھی جنت ہماری یہ باتیں یہ اللہ کی جب سمجھ میں آتی ہے محبت کی کہ جب محبت حاصل کرنے کی کچھ کوشش بھی کرے تھوڑا سا چلے راستے میں آہستہ آہستہ یہ کی باتیں سمجھ نے انہیں گے ٹھیک ہے اشار ہے لیکن اگر کوئی شخص محنت کرے تو اللہ کی محبت وہ چیز ہے دوستوں کہ یعنی ساری کائنات اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے ساری شرابوں کی مستی اس کی مجاگی رہتی ہے ایک مستی اللہ کی محبت کی اس کو حاصل ہو جاتی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ پانچ چیزیں حضرت نے ہمارے فرمائی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک تو ذکر اللہ پر مدارونت مدارونت سب سے پہلی چیز ہے اہل اللہ کی مصاحبت اولیاء اللہ کی صحبت یہ تو یہ تو بنیادی چیز ہے اس کے بغیر اگر چار چار جو باقی کام بتانے والا ہوں اب خود وہ مظاہرہ کرتے رہو گے کامل نہیں بنے سال میں کامل محبت اللہ کی نہیں ملے گی معرفت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طریقہ یہی پسند ہے چاہے وہ اللہ عام اور مارتا دیتی کہ میرے پیاروں کے ساتھ رہو سچے لوگوں کے ساتھ رہو تو تم کو میرا راستہ ملے گا ہے نا تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو تو پہلا کام کیا ہے اولیاء اللہ کی مصاحبت مصاحبت یاد رکھنا پہلا نمبر مصاحبت یعنی اولیاء اللہ کی صحبت اور دوسرا ہے گناہ سے مباحدت نہ گناہ سے حفاظت معاذرت پہلا کیا ہے مصاحبت دوسرا ہے گناہ سے محافظت گناہ کیونکہ گناہ وہ چیز ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے تو پہلا نمبر اولیاء اللہ کی مشاورت دوسرا نمبر گناہ سے محافظت اور تیسرا نمبر ہے اسباب گناہ سے مباحدت مباحدت مانے دوری گناہ سے حفاظت اور اسباب گناہ سے دوری جو انتہائی ضروری ہے کیونکہ گناہ سے قریب ہوگا تو لازمن مبتلا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کا حدود اللہ صلاح سربو ان کے قریب ہی گے حدود الہی ہیں جو چیزیں جو کام اللہ نے منع فرمانی ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے کہ قریب ہو گئے تو تفالو ہو جاؤ ہاں ہاں دور رہو تو بچ جاؤ گے اور نہ جب کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی پھسل جاتا ہے گناہوں کے ماحول میں آدمی رہے گا مملوک ماحول میں رہے گا مبتلا ہو جائے گا اور ہاتھ میں موبائل لے گا ایسا اور اس کے اندر میموری کارڈ اور لیپ ٹاپ اور نیٹ جیسے یہ وہ سب قریب رہے گا مبتلا ہو جائے گا بچنا بہت مشکل ہے تو فرمایا پہلا کام اولیاء اللہ کی مساحبت دوسرا کام گناہ سے محافظت تیسرا کام اخبار گناہ سے مباحدت ایک مثال اور حضرت نے فرمائی کہ دیکھو اگر کوئی گھی کا سنسدر ہے اس کو بالکل پکا ویلڈنگ کر دیا اور سیل کر دیا بالکل اب اس گھی کے سناسر کو اگر آج کے قریب رکھ دو تو گرم ہو کے پھٹ جائے گا کہ نہیں حالانکہ سیل ہے دیکھنے رہا گھی جو ہے وہ آگ کو دیکھنے رہا لیکن اس کی حرارت اس کو پہنچے وہ کوئی نامحرم قریب ہوگا اس کی حرارت لازمی پہنچے گی قریب رہو گے تو ہو جاؤ زندگی گٹر لائنوں میں گر جاؤ گاڑی ٹوٹی کے ساتھ گر گئے بہت سے لوگ جنہوں نے اسباب گناہ سے دوری اختیار نہیں کی داڑھی ٹوپی کے ساتھ دلیل ہو گئے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے تو پہلا کام اولیاء اللہ کی مساغت اور دوسرا کام گناہ سے محافظت اور تیسرا کام اخبار گناہ سے مبادت اور چوتھا کام ذکر اللہ پر مداومت جو ذکر کی تجزیہ سے بتلائے ان کو پابندی کے ساتھ کریں اور پانچواں کام سنتوں پر مواضع مضبوطی کے ساتھ سنتوں کو اختیار کرنا ہر کام سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا ہر چیز حتیٰ کے بیت و خلا جانا اور گفتگو کرنا اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا اور ان کے ساتھ رویے رکھنا ان کی عیادت کرنا جو ہمارے اسلامی معاشرے نے یہ سب چیزیں سکھلائی ہیں یہ سب خالی یہ نہیں کہ سنت کی دعائیں یاد کر لی بس یہ ہو گیا کام نہیں سارے سب سے اس سے بڑا اہم شعبہ ہے معاشرت کا اور بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے یہاں مثلا ایک بھائی سے سلام دعا ہوتی ہے راستے میں تو فرمایا کہ مسکرا کر ملنا سستا ہے بھائی کے ساتھ کشاد روح کے ساتھ ملے اور فرمایا کہ نرمی اختیار کرو جو نرمی سے محروم رہا بھلائی سے محروم رہا اور بعض اوقات سلام اور السلام یہ کیا ارے کشادہ بھی کے ساتھ مسکرا کر مسکرانا بھائی کے لیے سستا ہے بیوی کے لیے مسکرانا سستا ہے اب گھر میں داخل ہو رہے ہیں بڑی ٹینشن میں آف فون کرتے ہوئے اور بیوی نے سلام بھی تو جواب بھی ٹھیک نہیں دے رہے یہ تھوڑی دین ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا امت کا غم تھا اور کتنے وقت آتے رہتے تھے ان کی تعلیم و تعلم اور جہاد کے لیے غزل روانہ کرنا اور سریات کا سارا انتظام اور پھر مال غنیمت کی تقسیم کیا کچھ مشغولیت ہوتی تھی ان مشغولیات کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے اور فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پوری بیت الخلا کی دعا یاد کر لی جانے کی باہر آنے کی دعا کر لی ساری کی ساری زندگی چوبیس گھنٹے کی ہر سانس ہماری سنت کے مطابق ہونی چاہیے تو پانچ کام کیا ہو گئے اہل اللہ کی مصاحبت دوسرا کام گناہ سے محافظت اور تیسرا کام اسباب گناہ سے مبادت دوری مباحدت بڑی سے یعنی دوری اختیار کرنا اور چوتھا کام ہے ذکر اللہ پر مزاحمت اور پانچواں کام سنتوں پر معاشرت اس اس طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت آتی جائے گی دل میں اور دنیا سے بے رغبتی شروع ہو جائے گی اور پھر ان اشعار کا صحیح مفہوم اور صحیح لذت ہم حاصل کر سکیں گے تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری محبت کی دل پر لگے آمین محبت کی دل پر لگے کاری میری کامیابی کیا جائے باری محبت کی دل پر لگے زرب کاری میری کامیابی کیا جائے باری میری جا کا کوئی سہارا نہیں ہے بج تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے بج تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے اب اللہ کی محبت میں کیسے کیسے کام انسان کر گیا دیکھیے عشق میں انتہا کس بشر کا یہ انتہا کس بشر کا بنائے اپنے پسر کا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا ہم بھی کے خواب سچے ہوتے ہیں تو ان کو خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذرا کر دیجیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جب بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا کہا بسم اللہ حاضر ہوں یہ اس کا امتحان ہے لیکن ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی نظر بچا لو قرآن کرو ہمارے ہم سے یہی نہیں ہوتا کہاں وہ اپنے بیٹے کو دلا کرنے چلے یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا بنائے جو تمہیں کسل کا جاز قلب و گل کا بات کہتے کہتے کام کر سکتا ہے اگر وہ صحیح نقل ہوگا وہ کیسا کام کر ہی نہیں سکتا ہے ہیں جاز و گل کا سے ہیں جاز تسلی سر کا اور یہ بھی فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہ آپ میرا منہ جو ہے وہ زمین کی طرف کر دیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کے آپ آپ پسیج جائیں اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے دیکھا آپ نے کیا کیا بات تھا اور کیا بیٹا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہو گیا ابراہیم آپ نے بات کیا کر دیا اللہ نے تصدیق فرمائی خلیل کے اللہ کی یہ اللہ کی محبت ہے ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا بنائے زبیحہ جو اپنے پسر کا کدھر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا کسل سے ہے اعجاز تسلیم سر کا تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے تیرے عشق کے رنگ کا اثر ہے تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے کہ جا سر بے تے وہ تبر ہے تلوار یعنی جان دینے کو تیار ہے اللہ آپ ایسے پیارے ہیں تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے کہ جا سر زیر تے ہو تبر ہے جا کر بکر سبل ہے بکو ملامت کوئی در بدر ہے بکورے ملامت کوئی در بدر ہے بچوں پہ شہادت کوئی دار دار مانے میری ببوے ملامت کوئی در بدر ہے بچاؤ پہ شہادت کوئی دار پر ہے اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے ملائک تہیدان شہیدان ملت محبت کی ہمت حیرت ملائک فرشتے حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھا بھی انسان نے پھر کیسی اتنے بڑے بڑے قربانیاں دے رہا ہے کوئی شہید ہو رہا ہے اللہ سے جان دے رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی سولی سے چڑھا ہے اللہ کی خاطر حق کی خاطر لوگ جانتے ہیں اور ملائک جو ہے وہ حیرت کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے کہا تھا کہ مفصل بشر کی ہے فطرت کہا تھا فرشتوں نے کہ اللہ یہ تو آپ انسان کو پیدا فرما رہے ہیں یہ جائے گا یہ تو بہت فساد جلائے گا لڑائی جھگڑا ہوگا فصل و حالت گری ہوگی اللہ آپ مخلوق پیدا فرما رہے ہیں ان کو معلوم نہیں تھا اللہ نے فرمایا انی عالم و مالا تالم ہوں میں بھی جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو یہ تھا وہ کہا تھا کہ مفت والے شاد باش میں محبت مگر یہ محبت کا جو مادہ اللہ نے انسان میں رکھا تھا جس کی خاطر اس نے یہ خطاب بھی ملا نہ ظلم چڑا ارے ساری ساری تو مخلوقات نے انکار کر دیا کہ اللہ آپ کی عظمت کو بوجھ آپ کی شریعت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے تو بڑا مشکل معاملہ ہے لیکن یہ ظالم جاہل نکلا اس کو ہماری محبت جو ہے عظمت پہ غالب آ گئی اس نے دیکھا نہیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر جو ہے وہ شریعت دیکھ رہے ہیں اور شریعت کا معاملہ ہے لیکن محبت کی خاطر اس نے آپ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہم ہم اٹھائیں گے یہ خواہش اللہ ہم آپ کے حکموں پہ چلیں گے ہم آپ کی نافرمانی سے بچیں گے کوئی ملامت کرے کوئی تانے دے کوئی کچھ بھی کرے رکاوٹیں ڈالے اللہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے کہا تھا مفصل بشر کی ہے کی ساری چیز کیوں ہے محبت کا مادہ جو ہر پل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے ہر پل میں اپنی محبت کا مادہ دے کر جو اللہ تعالیٰ نے عالم غزل میں اللہ تعالیٰ نے عالم اروا میں بلایا تمام اروا کو اور پوچھا کیا الگ تو بھی ابھی تم کیا میں تمہارا گھر نہیں ہوں تو اس سوال کے اندر خود جواب کی کوشش ہے نا میں ہی تمہارا گھر ہوں تو تمام اروا نے بے زبان آلو بلا بے شک آپ ہمارے ساتھ ہیں کیا مطلب یہ محبت کی چوٹ اللہ نے شروع میں پیدائش سے ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہاں ہماری روحوں کو عطا فرما دی تھی دل حضل کے ساتھ کوئی آج کا شہدائی ہے کہ یہ چوٹ پرانی ابھر اس چوٹ کی چوٹ کو ابھارنا اس درد کو ابھارنے والی صحبتوں میں جائیں گے تو یہ درد اٹھ جائے گا جیسے ایک پوروا ہوا کہلاتی ہے پوروا جب سردی خشکی کا موسم آتا ہے تو جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے یہاں ایسے کوئی نہ کوئی ہوگا ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے جب یہ ہوا چلتی ہے تو گھٹنوں میں درد آ جاتا ہے تو یہ اولیاء اللہ کی صحبتیں یہ نسیم کرم کے جھونکے یہ مواقع ہیں اس درد کو ابھارنے کے یہ درد دل کا ابھر جاتا ہے صحبت میں ملائک دیکھو شہیدان ملت محبت کی ہمت سے کہا تھا کہ مفت بشر کی ہے فطرت ولے شاد باش جنون محبت تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر سے یہ غم کم نہیں ہے یہ اللہ کی محبت کا جو غم ہے یہ غم غم کیا ہے ہے عجیبہ محبت بھی غم بھی یہ غم اسپتال پہنچانے والا غم نہیں ہے دوستوں یہ تو غم اللہ کے پاس پہنچانے والا اللہ کا کل گرانے والا ہے اللہ کے پاس پہنچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتقال ہو جائے گا یہ مت سمجھے مطلب یہ اللہ کا کل گرانے والا ہے اور یہ غم کیسے حاصل ہوتا ہے نافرمانی سے بچنے کا غم یہ ہے اللہ کی محبت کا غم اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دینا دل کو توڑ دینا دل پر غم اٹھا لینا اللہ کے فرمان کو نہ توڑنا یہ غم ایسے حاصل اور یہ محبت کا غم تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر سے غم کم نہیں ہے بلکہ علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہمارے دوست سناتے تھے کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے محبت تو اے دل بڑی چیز ہے اللہ کی محبت تو بہت ایسی عظیم شان دولت ہے دوستوں کوئی کم چیز ہے عظیم شان دولت ہے محبت تو اے دل بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے یہ اس کی حسرت رہے اگر کوئی مسلمان اس کی حسرت ہی رکھ کے مر گیا کہ کاش مجھے بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی تو دوستوں یہ بھی بڑے کام کی ہے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر سے غم کم نہیں ہے پہنچتے ہوئے گھر سے بے گھر اللہ کی محبت چیز ہے کہ سلاطین کو بے چین کر دیا اپنے تخت و تاج کو نیلام کر کے چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا اللہ کی محبت بہت سے سلا کیا وجہ کیا ہے جب ان پہ آشکار ہوئی حقیقت اس حقیقت کو آشکار ہوئی ان کو اندازہ ہوا کہ اللہ کتنے عظیم شان حضرت سلطان ابراہیم بن نظم اللہ علیہ کے واقعہ حضرت نے زیادہ اشارہ فرمایا بار بار حضرت ان کا واقعہ سناتے تھے حضرت سلطان بن ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ شاہ بلخ بلخ تھے کے بڑی سلطنت تھی اس کے بادشاہ تھے لیکن ایک دن رات کو عبادت کر رہے تھے اپنے محل کے بالا خانے بالا خانے پہ عبادت کر رہے تھے کہ چند لوگوں کو دیکھا جی وہ غریب لوگوں کو وہ پر آئے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کریں کہ ہم اپنا اونٹ تلاش کریں تو بادشاہ نے کہا کہ یہ اونٹ تلاش کرنے کا کون سا موقع ہے یہ اوپر بالا خانے پہ اونٹ کوئی اس کے امکان نہیں ہے اور اس میں پہرے داروں کی موجودگی میں تم کیسے اوپر آ گئے اور وہ بھی اونٹ تلاش کرنے جو اونٹ بالا خانے پہ کیسے آ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح محل میں بیٹھ کر اللہ بھی نہیں ملتا یہ چوٹ پڑ گئی ان کو بس انہوں نے اسی وقت راتوں رات ہے اپنی شاہی سلاح اتار کے اور فقیروں کا بیل بدل کے اور نکل گئے تھے پھر انہوں نے دس سال سارے نیشاپور میں عبادت کی اللہ کی اور یہ ہوا کہ گھر بار بھی سب چھوڑ دیا اور اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ ایک فرشتہ آیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اولیاء اللہ کی ایک فہرست بناؤں گاؤں دنیا میں اور میرے میرے پیاروں کی ایک فہرست بناؤں تو آپ کا حال کیا کہ میرا نام بھی آخر میں لکھ لیجیے گا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مجھے سر فہرست لکھنے کو کرنا ہاں تو جب یہ عبادت کر رہے تھے دریا کنارے تو ان کا ایک وزیر ادھر آ نکلا شکار وکار کے چکر میں تو اس نے دیکھا کہ یہ تو گزری پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے گدری پہنے ہوئے ہیں پرانی فقیروں جیسی گدری کی رہتے اپنی تو اس کے دل میں حفاظت آئے گی کہ سر بیوقوف بننا ہے اتنی بڑی بادشاہ چھوڑ کر اور یہ یہاں فقیروں کے حال میں رہ رہا ہے تو ان کو کش ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ اچھا تو انہوں نے اپنی جو سوئی جس سے وہ پی رہے تھے گزری اس کو دریا میں پھینک دیا اور دریا میں پھینکنے کے بعد مچھلیوں کو حکم دیا لاؤ میری سوئی لے جاؤ بھائی آگے آگے ہو جائیے پیچھے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر آ جائیے آپ قریب آ جائیں میں وعدہ کرتا ہوں میں کاٹوں گا نہیں نہ آپ کی جیب سے ہاتھ ماروں گا تو جب وہ گدری جس سوئی سے وہ سی رہے تھے اور اس سوئی کو انہوں نے دریا میں پھینک دیا اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ لاؤ میری سوئی تو مولانا رومی اس کو بیان فرماتے ہیں آپ سے چھ سو بجے پہلے کے بزرگ ہیں فرماتے ہیں سب ہزارہ ماہی اللہ سے ایک لاکھ مچھلیاں اللہ والی مچھلیاں ایک لاکھ اللہ والی مچھلیاں سب ہزارہ ماہی اللہ سو زنے زر بر لدے ہر ماہیے ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی لے کے وہ حاضر ہو گئی سونے کی سوئی لے کے تو ڈانٹ کر فرمایا کہ سونے کی سوئی میری نہیں ہے سونا اس امت پہ کے ہے مجھے تو میری لوہے والی سوئی چاہیے ایک مچھلی گئی اور فوراً ہوتا لگا کر لوہے والی لے کے آئی وزیر یہ تماشا دیکھ رہا تھا یہ تماشا دیکھ کر ان کے پیروں پہ گر پڑا کہا مجھے معاف کر دیجیے کہ میں نے آپ کو حقیق جانا مگر معلوم ہوا کہ آپ پہلے بادشاہ بر تھے اب آپ بادشاہ گہرو بل ہیں آپ کی حکومت اور سمندروں پر بھی کیوں ان کو راضی کر دیا دوستوں تو یہ ہے بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر بہت مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ رحبانیت اسلام میں حرام ہے یہ صرف غلبہ حال کی وجہ سے ایسا ہوا ان پر ایسا حال اللہ کی محبت پر تاریخ ہو گیا لیکن حال خود سے جو جس پہ خالی ہو جائے مصنوعی حال نہ ہو خود سے قاری ہو جائے وہ معذور کہلاتا ہے لیکن اس کی تقریر جائز نہیں ہے ہاں جنگلوں میں نکل جانا اور ایسی عبادت کرنا اس امت سے جائز نہیں ہے رحبانیت ہے اپنے ہی ہاں، ماحول میں رہتے ہوئے ارے دوست کو جنگل میں جاؤ گے نظر کس سے بچاؤ گے مجاہدہ بھی چاہیے اللہ کو مجاہدہ مطلوب ہے درختوں سے نظر بچاؤ گے کیا اللہ کو تو مطلوب ہی ہے انسان سے کہ میرا بندہ جو ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا بندہ موقع گنا پر قدرت رکھتے ہوئے گنا سے بچے یہ تو کمال ہے ورنہ جب کوئی ہی نہ ہوگی تو کیا درختوں سے نظر بچاؤ گے اس لیے اسی ماحول میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ کی محبت کا جھنڈا بلند کرنا ہے اپنے قلب کے اندر اللہ کی محبت کو گاڑنا ہے دوستوں کو اتارنا ہے یہ ہے کمال کہ قدرت کی ہے گناہ کی موقع بھی ہے گنا کا پھر اس کے جائے بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر ان کو آیا جو سنگ در پر ان کو آیا جو سنگ در پر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر مزار ان کو آیا مولانا رومی فرماتے لے کے ذوق کے پیشے ہوگا خوش ترایت اب دوسر ملک فرماتے ہیں کہ جب جب سے مجھے سجدے کی مستی اور لذت حاصل ہوئی ہے یہ دو سو سلطنتوں سلطنتوں کے نشے سے بڑھتا ہے یہ مستی اللہ کے ہوئے اپنا سہمت دینا مگر یہ یونی بڑی حاصل ہوتی ہے پال صاحب فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے وہ دل جس میں اللہ تعالیٰ اپنی فضلیات کے ساتھ آتے ہیں اللہ کی محبت آتی ہے وہ دل کیسے بنتا ہے کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لال جب کھاتا ہے آئینہ صاف شفاف ہوتا ہے نا تو دل کو آئینے کی طرح بنانا ہے اس کو رگڑ رگڑ کے صاف ستھرا شفاف کرنا ہے گناہوں کی گندگی سے برے اخلاق کی گندگی سے اور غیر اللہ سے اس کو پار کرنا ہے ایسے دل میں اللہ تعالیٰ تشریف لے جاتے ہیں تجلیات خاص کا نصیب ہو جاتی ہیں اللہ کیا آتے ہیں معلوم مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات دل میں نفوذ کر جاتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو یہ راستہ آسان نہیں ہے دوستو اور آسان ہے بھی فرمایا کہ جو جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان اتنا عجیب شعر جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان دشوار کر لو تو دشواری اب ذہنی بنائیں نہیں بھائی ہمیں تو دنیا کی مستی بھی چاہیے گناہوں کے لذت بھی چاہیے اور تھوڑا تھوڑا اللہ کے راستے میں چل لیتے ہیں نہیں ہم خدا پائی ہم دنیا خیالت تم حالت کچھ یہ پاگل بنے ہے اللہ کو بھی چاہو اور دنیا دار بھی بنے رہو یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف سے ہو جاؤ آج ہاں، یہ ہے کہ انسان ہے کبھی غلطی ہو گئی کبھی خطا ہو گئی گنا ہو گیا تو اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے توبہ کرو پھر پاکستان ہو جاؤ پھر چلنا شروع کر دو یہ تو نہیں کہتے کہ اب خطا ہوگی نہیں کبھی کسی ولی سے بھی خطا ہو سکتی ہے جب صحابہ سے قطع ہو سکتی ہے تو ولی سے کیوں نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل لوگوں خطا ہوں صحابہ کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چیز ہے کل لوکم ختہ ہو ہوا ہو سکتا تم سب کے سب خطا کار ہو جب صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے تو ہم کیا چیز کھیت کی بول خطا تو ہو سکتی ہے لیکن جو اللہ والا ہوگا وہ خطا پر قائم نہیں رہ سکے گا یہ والی اللہ کی صحبت کا اعزاز ہوتا ہے کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوتا ہے ان سے تعلق مضبوط رکھتا ہے خطا پر قائم نہیں رہ سکتا فوراً توبہ کرے گا خطا تو ہو سکتی ہے لیکن توبہ اس درجے کی کرے گا کہ پہلے سے بھی زیادہ اس کا درجہ بڑھ جائے پہلے سے بھی زیادہ اللہ کا قرب بڑھ جائے یہ ہے بھائی بہت سے سے ہوئے گھر گھر بے دلوں میں جب ان کے کیا عشق میں گھر کو آیا جو سنگے در پر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے وہ دل تب کہو پر تمہارا نہیں ہے وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے کبھی تو بہو کمار ہو یہ عاشقوں کے دل کی کیفیت بیان ہو رہی کبھی تو بآ گمار ہو کبھی دل ہی دل میرے نارو رہا ہوں کبھی تو بہو کمار ہو رہا کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں کبھی اس خلش سی محض پا رہا ہوں کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں کبھی کون آنکھوں سے برتا رہا ہوں کبھی ایک خنش سی محض پا رہا ہوں کبھی کون آنکھوں سے برتا رہا ہوں تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے میں یہ عبادت کر لے لیکن جب تک نافرمانی سے بچنے کا غم نہیں اٹھائے گا اللہ کا نہیں ہو سکتا نہ وہ اللہ کا ہوگا نہ اللہ اس کا ہوگا اللہ اس کا ہوتا ہے جو اللہ کی پوری فرما برداری کرے پوری فرما برداری کیا ہے عبادات بھی کرے اور نافرمانی سے بھی بے جی پڑتا ہے کبھی تو با گمار رہا کبھی دل دل میں نہارو رہا ہوں کبھی ایک محض پا رہا ہوں کبھی کون آنکھوں سے بلتا رہا ہوں تیرے غم کا جو ہے نہ کسی کا وہ پر تمہارا نہیں ہے آخری بند ہے جگہ ہے وہی دنیا میں خوش تر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر اللہ کے در پر میرا سر کیا مطلب کہ اللہ یعنی میں آپ کے حکموں پر جیوں گا اور آپ کی نافرمانی سے بچنے میں جان بھی لینے کو تیار مر جاؤں گا آپ کو ناراض نہیں کروں گا یہ ہے در اللہ کے در پہ اپنا سر رکھ دینا جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش کر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر یعنی جہاں اللہ آپ کے در پہ میرے سر کا سودا ہو جائے خوش طرح ہر دو جہاں آزاد ہو کہ مرا باتوں سر و سودا ہو اللہ مجھے ساری دنیا میں وہ جگہ سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ محبوب ہے جہاں میرے سر کا سودا آپ کے ہو جائے جگہ ہے وہ سارے دنیا میں خوش کر دل پہ ہوگا میرا سر نہ ہر میرا سر ہو اور غیر کا دل بولو آمی ارے ہمارا سر ہو کسی گھر کا در کیسی بےغرتی کی بات ہے غیرت ارے کچھ غیرت بھی ہے کہ نہیں آمین بولو بول سے نہر کے میرا سر ہو اور غیر یہی ہے شبور یاد اختر جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش کر جہاں آپ کے دل پہ ہوگا میرا سر نہ ہر گز میرا کل ہو اور غیر یہی ہے شب و روز یاد جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کو اپنی حیات باوفا حیات دوستاں حیات عاشق اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے بے وفائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گناہ کرنا بے وفائی ہے اللہ سے بے وفائی کر جانا وفادار وہ ہے جو اللہ کی کامل فرما بردار ہے کیسا بھی موقع کرنا ہے کہ جان بھی دی ہوئی انہی کی ہے اب تو یہ ہے کہ نہ ہو یعنی جان دے دی تو کیا کمال کیا سو بار بھی اگر سر اللہ کے راستے میں کٹ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان دے میں قسم کرتا ہوں محبوب رکھتا ہوں اس کو کہ بار بار قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں پھر قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں اللہ کے راستے میں پھر قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں پھر قتل کیے جاؤں کئی بار فرمایا یہ ہونا چاہیے ہمارا جذبہ اور حضرت ہمارے فرماتے تھے میں تیرا دل میں تیری جان چاہیے ان کو خون میں آنا چاہیے بس اپنے قلب کے ناجائز ارمانوں کا خون کرنا ہے دوستوں آراستہ آسان ہے نہ زیادہ مان خرچ کرنے کی ضرورت نہ زیادہ وظائف پڑھنے کی ضرورت نہ کوئی زیادہ محنت مشقت کی ضرورت میرے حضرت فرماتے تھے تقوا آسان ہے کام کچھ نہیں کرنے کے ہیں فرمایا کہ کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے ہاں۔ کام نہ کرنا آسان ہے آرام سے رہو کچھ کام نہ کرو اور بیٹھے رہو اور مزدوری لے لو ہماری دوستی لے لو کیا بات ہے سبحان بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مگر بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ کیا جائے گا مضبوط تعلق اس وقت تک یہ سب راستہ بڑا مشکل نظر آتا ہے ہاں جب تعلق ہو جاتا ہے تو راستے خود سے خود سے کھلتے چلے جاتے ہیں روشن ہوتے چلے جاتے ہیں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا کہ شراب رات کی جلدی راستہ روشن صاف اور آسان ہو جاتا ہے بدتیں دل جاتی ہیں سنت کا راستہ کھل جاتا ہے اللہ کا راستہ کیا ہے یہ دیکھیے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ہاں سنت کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں اللہ کوئی عمل جو عمل بھی ہو کتنا چاہے مختصر ہو لیکن اگر سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ قبول ہے اور خلاف سنت ہوگا خلاف سنت صحابہ ہوگا خلاف تباہ تعوین ہوگا تعوین تباہ تعوین ہوگا خلاف اولیاء ہوگا یہ راستے سے بٹتا ہوا ہے کیونکہ جو کتابوں میں دین نہیں لکھا ہوا اس کو آج دین سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں ناکام ہیں اور نا مراد اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کی توبہ کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو सुन्नत का साफ सुथरा रास्ता दिखा अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोफीक अल्लाह मसल सईदना محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لنا شأننا كله ولا ولا تكلنا إلى أنفسنا أنفسنا طرفة عين اللهم اللهم اللهم اللهم ارحمنا بترك المعاصي تشقنا بمعصيتك رشدنا وأعيذنا من من شرور وفقنا لما تحب وترضى القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ ونعوذ بك بك من من من سخطك والنار اللهم إنا نسألك خير ما ما منه منه نبيك نبيك محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم شر استعاذ وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم علیہ اللہ ہمارے جو بھائی بہن بیمار ہیں بہت بیماریاں وبائیں پھیلی ہیں اے اللہ پاک اپنے کرم سے سب کو شفا کامل عاجل مستمر کا فرما دیجیے ان وباؤں کو اللہ یہاں سے دور کر دیجیے اللہ ہماری شامت عمل ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ان وباؤں کو ہم سے دور کر دیجیے ہم کو صحت کام عاجل اور مستمر کا فرما دیجیے جو لوگ کی تنگی میں پریشان ہے اللہ ان کے روزی میں برکت عطا فرما دیجیے حلال آسان اور بابرکت نصیب فرما دیجیے اللہ جن بچیوں اور بچوں کے رشتے نہیں آئے اے اللہ ہم کو نیک اور صالح رشتے محبت والے رشتے عطا فرما دیجیے اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجیے محبت عطا فرما دیجیے اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے نواز دیجیے جو اولاد والے ہیں اللہ ان اولاد کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اپنا فرمار کامل بنا دیجیے اللہ اپنا عاشق بنا دیجیے اے اللہ ہم سب کو جذب فرما دیجیے ہمارے گھر والوں کو جذب فرما لیجیے بچے بچے کو جذب فرما لیجیے اللہ کے جذب کے بغیر راستہ طے ہو ہی نہیں سکتا اے اللہ لیکن اگر آپ ارادہ فرما لیں تو اے اللہ کوئی دشمن کوئی کائنات کی گمراہ کن ایجنسی ہم کو پھر گمراہ نہیں کر سکتی آپ ہمیں اگر کھینچ لینا چاہیں تو اللہ کوئی طاقت ایسی نہیں جو آپ کے مقابلے پر آ جائے اے اللہ آپ اپنا اپنے کرم فرمائیے اللہ ہم کو جلد فرما لیجیے اپنے فضل کا فیصلہ فرما لیجیے جلد کا فیصلہ فرما لیجیے ہم سب کو ہمارے بچوں بچوں کو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے جلد کا فیصلہ فرما دیجیے ہم سب کو اور یہاں ایسے کی خط امتحان عطا فرما دیجیے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کتنا بھی لوگ آ دیں آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا اے اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے شہروں سے مالا مال فرما دیجیے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے اللہ اپنے کرم سے جو یہاں یہ ہم بیٹھے آپ کی محبت کی بات ہوئی اے اللہ پاک اس کی سب کی رات کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرما لیجیے انتہائی قبول فرما لیجیے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیرہ عطا فرما دیجیے اور میرے صالح خالد زماں حضرت مولانا شاہ عبد المدین بن حسین صاحب عدم اللہ علیہ کو صحت کامنا عاجلہ مستمر عطا فرمائیے اے اللہ حضرت عمر مبارک میں خوب برکت فرما دیجیے اے اللہ جو کام محادین کا ہو رہا ہے جامعہ حکیم علومت سے بھی ہو رہا ہے الا اس کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اس کی تعمیر کو تکمیل تک پہنچا دیجیے اللہ وہاں سے اپنی محبت کے اثرار و رموز کی نشو و اشاعت کا اللہ اس کو مرکز بنا دیجیے سارے عالم میں اثرار و محبت کو پھیلا دیجیے اللہ ہم کو بھی اللہ اپنی خدمت دین کے لیے قبول فرما دیجیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا کہ اللہ پاک اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے صلی اللہ تعالیٰ خیر سے ہی محمد وآله وصحبه ربنا تقبل منا ندی مہاراج السميع العليم بحرمة سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع شفيع المذنبين سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ہاں پانی تو دیجیے یہ کتابیں میں لایا ہوں بھائی یہ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں ان کی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان مبارک سیرت کو لکھنا آسان کام نہیں بڑی بڑی کتابیں بھی ناکافی ہیں لیکن ان کا یہ کارنامہ ہے کہ اتنی مختصر سی کتابیں پوری حیات مبارک کا احاطہ بہت ہی اہم اہم واقعات اس میں لکھے اور میری میری تمنا ہے اللہ قبول فرما لے کہ اس سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور اس کو ہر بچے بچے کو سننا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ دین کیسے پھیلا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی جو آج ہم مسلمان ہیں میرے حضرت فرماتے سب تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم کوئی رام چندر ہوتا کوئی کوئی کوئی داس ہوتا کوئی فلانا گھٹیل رام ہوتا کون ہوتا آج یہ دین ہمارے پاس جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور مظاہرے اور امت کے غم اور فکر کا نتیجہ ہے دوستوں میں چاہتا ہوں میری تمنا ہے کہ یہ کتاب میں خود خرید کے لائے ہوں الحمد للہ تو یہ آپ حضرات کو میں مفت دے رہا ہوں لیکن اس کی قدر کریں ہر گھر میں یہ ہو اور اس گھر میں میں چاہتا ہوں کہ پانچ منٹ ہی صحیح ہر روز پانچ منٹ کا اگر وقت مقرر کر لیا جائے کہ اپنے بچوں کو بھی بچوں کو سب کو بیٹھ کر اس کو سنایا جائے بہت آسان زبان ہے اور مختصر کی کتاب ہے دیکھیے بہت کم صفحات ہے اتنی کم یہ بہت بڑا کارنامہ ہے بڑی بڑی کتابیں لکھ لینا تو آسان ہے مختصر کر کے اس کو لکھنا بہت مشکل کام ہے آسان نہیں ہے اس کی قدر کریں ہم اور جو اندر بھجوائی ہیں یہ کتابیں جن کے ساتھ مرد حضرات آئے ہیں بعض حضرات کو ہم یہاں دے رہے ہیں سب ایک ایک گھر کے لیے ایک ایک کتاب لے لیجیے تو وہ خواتین نہ لیں جو خواتین بغیر مردوں کے آئیں وہ وہ لے لیں وہاں اندر اور اگر کم پڑ جائیں تو ہمیں بتا دیجیے گا ان شاء اللہ دفعہ اور لا دیں گے جن کے پاس پہلے ہی موجود ہو اور چاہے نہ لیں السلام عليكم ورحمة الله وبركاته